شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ برابر یعنی چھنگلیا اور انگوٹھا دیت میں برابر ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6895